آگے بڑھا رہا ہے اور چلا رہا ہے ہے اگر اللہ اللہ کی کی طرف طرف سے سے یہ ہوتی معلوم کہاں ہوتا نہیں لیکن ہمارے اوپر یہ انعام ہوا ہے گمان کرنا چاہیے کہ چھٹائی ہوئی جب کو اللہ نے اس راستے پر ڈالا جیل کے کام پر ڈالا جام دان لگا دی کافی کا سفر فرمائی یہ احسان ہے جس احسان کا شکر ادا کرنا ہے انسان مدینہ سے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ تم تو گمراہی میں تھے غریب سال کے جہنم میں گر جاتے ایسے حالت تمہاری ہو گئی تھی اللہ تمہیں وہاں سے بچا کر لایا ہاں اللہ تم کو وہاں سے یعنی جہنم کے کنارے پر سے بچا کر کے لایا قرآن کا خوب میرا بچا لیا تھا پلنگ سے صرف بچایا ہی نہیں بلکہ ان کا انتخاب ہوا اللہ نے ان کو چھانٹا محمد ممی نے عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی تھی قریش کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا بلکہ آپ کے مخالفت کی انہوں نے آپ کے کام کو چلنے نہیں آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی دائیں ڈالی دشمنیاں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دور کیا اور انشار مدینہ کو اڈا لایا ہوا یہ تھا کہ بچ کے حج کے ایام چل رہے تھے تو آگے تھے آپ اکثر سے ہر کے موسم میں تو تجارت والے بھی ہوتے تھے حج والے بھی ہوتے تھے مختلف ہوتے تھے بازار لگتے تھے میلے لگتے تھے اور جیسے یہ بھی پہنچ گئے تھے مدینے کے لوگ انہیں کچھ خبر نہیں ہے وہاں مینا کی راتوں میں مینا کی راتیں چاندنی راتیں ہوتی ہیں جیسے کہ روز تھی مینا کی راتیں دس گیارہ بارہ تیرہ یہ راتیں چاندنی ہوتی ہے تو لائٹ کا کا ہے وہ چاندنی ہیں ان سے ملاقات اللہ وسلم سے ہو گئی وہاں بھی لوگ ہیں یسریف کے یسریف مدینہ کا پرانا نام تھا کے لوگ ہیں کیا رہے ہیں ایسے کام سے جہاں سے ملاقات ہوئی بعد میں ان کو دعوت دی اپنا کا آروپ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا مختلف کتاب نہ ہے اور شریف پڑھ کر اور دعوت دی ایمان کی اسلام کی اور یہ بھی کہ مجھے یہاں کام کرنے نہیں دے رہے ہیں تم لوگ کے لاؤ میری بات قبول کرو میرا ساتھ دو سمجھایا ان کو اور ان کے کانوں نے پہلے کچھ بات پڑی ہوئی تھی کیونکہ پڑوس میں یہ رہتے تھے لیکن ہے لوگ الگ ہے مالدار تھے یہ انہیں کے قدردار رہتے تھے ذمہ داریاں بھی ہو گئی ان کے ساتھ اور وہ یہ جو سنتے تھے کہ آخری زمانے کا نبی آنے والا ہے مکے سے ظاہر ہوگا وغیرہ وغیرہ جانا بات پڑی ہوئی تھی اب یہ بات سامنے آئی تو سنی تھی وہ سامنے واپس میں کہنے لگے کہ بھائی ان سے تم نے سونے کیا تھا یہودی کہتے تھے ہم ساتھ دیں گے ایمان لائیں کے کام کریں گے وغیرہ بنانا یہ ایمان لا رہے یہودی کام کریں ہم کریں ہاں، ہم کریں تو اس لیے یہود کام کریں اس سے پہلے ہم پہل کریں بس انہوں نے پہل کی انہوں سے بھی مان لیا حضور نے اپنی نصرت کا مطالبہ کیا ہاں، حق جو ہے وہ تعاون سے پھیلتا ہے فائدہ ہے یہ زمین کے ساتھ اگنے والی پانی سے اگتی ہے اگر پانی بھی نہیں اگے گا تو حق جو ہوتا ہے اس کو تعاون چاہیے اس لیے آپ نے کہا کہ میرے کام میں میرا تعاون کروں اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ بھی جا سکتا ہوں تمہارے تمہارے علاقے میں بھی جا کے کام کر سکتا ہوں لہٰذا میرا دو تو انہوں نے کہا کہ آپ کا آنا ہمارے یہاں یہ تو بہت بڑا شرف ہے آپ ہاں لیکن ہم ابھی پٹے کٹے ہیں ہمارے دو خاندان ہیں وہ آپس میں کٹے ہوئے آپ آؤ گے تو ہمارا مجمع نہیں ہی ہوگا آپ کا کام تو مجمع جاتا ہے جو پہلے بھی نہیں سمجھ گئے آپ کا کام ایک مجمع جاتا ہے ایک فکر کے ایک رائے کے آپ کا کام اس کو چاہتا ہے اس لیے ہمیں ٹھہر جائیں میں نے یہ لوگوں کو سمجھائیں گے کام کریں گے آپ کے کام پر تیار کریں گے اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسار کو اس کام پر چلایا ایسا کی نکاح کا بیان جو کرایا میں نے کہا لائن کو لایا تو ان کے لانے کا یہ اس ضرورت ہوئی اللہ ان کو اللہ اجبا پیدا کرتے ہیں کسی کام کو چلانا ہوتا ہے تو اس کے احساس کرتے ہیں کسی کام کو مٹانا ہوتا ہے تو اسے اضلاع دینا پڑے ہاں یہ احساس ہو گئے ان کا انتخاب ہوا ہاں، اور انہوں نے کو سے لے کر آخر تک ذمہ داریاں کی ذمہ داریاں پوری کی اور ذمہ داری کیسے پوری کی اقدار سے اس سے اخلاص سے اور اشار سے یہ خاص صفت ہے نبی کا ساتھ دیا ہے اخلاص کی صفت کے ساتھ کہ کچھ نہیں چاہیے اللہ راضی ہو جائے ہماری آخرت کا جائے نصرت کرنے والوں کی یہی گیزا ہے جب تک وہ اس گیزا پر رہیں گے ان کا کام بڑھتا رہے گا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں تو اللہ کا کام چاہیے اور اللہ راضی ہونا چاہیے ہاں، یہی جان ہے جب آکرت والے ہوں گے اللہ کی نظر آنے والے ہوں گے اللہ ان پر رکھ کر اپنا کام چلائے گا ہاں چلائے گا اللہ چلائے گا کون اللہ چلائے گا لیکن ان پر رکھ کر چلائے گا کہ انہوں نے کیا انہوں نے کیا انہوں نے کیا یہ عزت ملے گی ان سے کرنے والا خدا کیا ہوتے ہیں مہاجرین کیا ہوتے ہیں کوئی کیا ہوتا ہے اس کا کارخانہ ہے زمین آسمان لوگوں کے دل کس کے قبضے میں قبضے میں چلانے والا لیکن مجھے ایسے پولیس بندے متوجہ ہو جاتے ہیں دوسری چیزوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے کوئی اغراض ان کے اندر نہیں ہوتی بلکہ وہ خالص اللہ کے لیے اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بناتا ہے اپنے کام کا ان پر رج کا کام چلاتا ہے نام ان کا بنتا ہے اور کام ہوتا ہے اللہ کا کہ پناہ کر کام کیا پکانا کر تم اللہ نے کیا ہاں نے کیا جو سدا میدان جنگ میں مٹی پر بھی وہ سب کے آنکھوں میں جا کے گی دشمن رکھے گی اور وہ ہر گئے ہاں بندہ نے بنایا بنا رہی تبدا کہ اللہ علامہ آپ نے نہیں دیکھی ہے وہ مٹی پر مٹی ہے اور ہم نے دیکھی ہے اور سا نے کہا مدد کے میدان میں ابو جہل اور اس کی پوری جماعت تقریباً وہ ماری گئی تو سے کہا نبی سے تو یہ کہا کہ ہمارا مارا مائ تو بلا کن ملا تو شاہ کہا پنم تک کلو بلا کن ملا ہوں یہ تو سمجھو تم نے ان کو قتل کیا ہم نے قتل کیا www.attableek.com نہیں قت کیا ہے بڑے بڑے لوگ مارے گئے گیا اور ہم نے مارا ہے یہ بھی آتا اللہ کرنے والا خدا کا کام خدا کرے گا جس سب کوئی اپنے کام کا مددگار ہے بمبا بنا کر دینے ہی اللہ ہے دین کا مددگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جی ہاں کوشش کرتے ہیں پندرہ اپنے دن کا بدل چاہے جب چاہے گا اپنا دن زندہ رہے گا اجاڑ بھی ہوگی آزادی بھی ہوگی جسم ہوگا تو ہوتا رہے گا یہ اجاڑ ہوگا ہوتا ہے دنیا میں لوگوں میں تو ایک دم اجاڑا گیا تو مسل ہو گئے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ادھر تو کچھ نہ تو میں نشا کینسل کر لیا بہت بہت بڑا ہی چٹا کر رہا ہوں فرما دیتے ہیں کہ ہوتا رہے گا اللہ اپنے قدرت دکھائے گا ہاں۔ دن نہیں گا لیکن جیسے باہر کے موسم بھی آتی ہے پھر خزاں بھی آئے ایک موسم میں بفاور ہریالی ہو جائے گی ہاں۔ ایک مل جائیں جائے گی ہمارے بہت بڑا بھارت ہے اندر کا بے میں برابر دیکھتا ہوں گرمی کا زمانہ اتنی ہریالی اس میں جاتے ہے اور ابھی سردی شروع ہوئی ہے اب وہ چڑھ گیا ہے بہت تھوڑا غلط ہے ایسے بڑے دین میں اقبال ہوں وہ اقبال ہوں کہ دین کے اقبال بھی ہوگا اقدام بھی ہوگا کبھی آگے بڑھے گا کبھی پیچھے ہو جائے گا نہیں گھبرانا چاہیے مطلب سماجی نہیں ایسا ہوگا ایک حالت نہیں ہاں جیسے کوئی شکل ہوتی ہے مورتی کی مورتی وہی کی حالت بنے گی ایسا نہیں ہوگا یہاں قدرت کا مظاہرہ ہوگا کیا ہوگا جان بھی دکھائیں گے اللہ پھر آباد بھی دکھائیں گے جی ہاں میں نے سمجھا جی کہ یہ بات سی بہت پسندی ہو گئی کیونکہ لوگوں نے بہت نقصان ہوتا کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نقصان کا ڈبل کرے گا ہاں کام محل کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کام مخلصین کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے کام کرنے والے ہونا چاہیے شکایتیں کرنے والے احتیاط کرنے والے ان سے کام نہیں ہونا یہ عورتوں کی عادت ہے اور سے شکایت بھی کرتی ہے اعتراض بھی کرتی ہے ہم ہاں، اپنے شوہر پر بھی احتیاط کرے گی بھی شکایت کرے گی یہ بات نہیں ہے بلکہ سوچیں کے کام کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے سوچنے والے بنے لوگ اپنے کاروبار کو سوچتے ہیں اپنے بیٹوں کو سوچتے ہیں کہ ان کا گا کیا ہونا چاہیے ہاں، ان کی اگلی زندگی سن ہے ایسے ہم سوچیں اللہ کے دین کے لیے کہ کیا ضرورت ہے کیا تقاضے ہیں اور اس میں میں کیا کر سکتا ہوں اگر یہ کہتے ہیں بیٹھ کے سوچو اور اس میں میں کیا کر سکتا ہوں سوچنا بھی ہے تقاضے بھی پیدا کرنے ہیں تجویز بھی کرنی ہے اور تعاون بھی کرنا ہے ان چیزوں سے مکمل ہو کی بات ہاں۔ کیا ہو یہ تجویز رکھو گے یہ ہونا چاہیے تقاضے بھی رکھو یہ ضرورت ہے یہ دو ہو یہ دو سے کام نہیں ہوگا تیسرا کیا تعاون یہ ضرور ہے اور ہمارے ہم اس کے لیے یہ دیں گے ہم اس کے لیے یہ کریں گے ان تین چیزوں سے تکمیل ہوتی ہے ورنہ تو عورت کے گھر میں تقاضا رکھتی ہے کہ بیٹی زبان ہوئی ہے ہونا ہونا چاہیے چاہیے ہاں وہ تجویز بھی رکھتی ہے وہ تقاضے بھی رکھتی ہے یہ تو ہر گھر میں ہے ہاں۔ ہر اجتماعی زندگی میں ہے تجویز تقاضے تجویز تقاضے آگے کیا تعاون یہ تجویز کے لیے ہمارا یہ تعاون ہے اس تجویز کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ ہم کریں گے ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں ہاں، کیا ہوگا سوچنے والے بھی ہیں کیونکہ سوچنے کا کے ہمیں تقاضے آتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ ان کو سمجھ سمجھنے آتے ہیں تو تجویز پیش کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے جو ہونا چاہیے یہ بھی اچھا ہے صحیح سمجھ کی علامت ہے لیکن اتنے سے کام نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا کہ ہاں ہم اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے اسی کے لیے مشورے ہوتے ہیں اسی کے لیے فکریں ہوتی ہیں مشورے خالی مشورے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ایک جز مشورہ ہے ایک جز قربانی ہے ایک جز مشورہ اور ایک جز قربانی ہم ہوں شورا بین ہوں سے ہو دونوں ان کے تمام آپس کے مشورے ہوتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ لگاتے بھی ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں دونوں دورا بھائی مم بس نہیں آگے آگے نام ہم ان کے بول اور جو چیز ہم نے ان کو دی ہے مال ہے سمجھ ہے قوت ہے وہ اس میں سے اس مشورے کا قرض بھی کرتے یہ تعمل ہے یہ کیا ہوا یہ ہوا تعاون یہ تعاون کی دلیل ہے رکھنا ہوں گے ان سے بول مچھر اگر تو اٹھ نہیں جاتے بلکہ تعاون کر ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے اس کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں اس کے لیے ہم سے جا رہے ہیں مشورہ ہو جاتا ہم سے لیے اور وہ کام سل بٹوں میں ہو جائے گا تو جب ایک فکر ایک نیت نہیں کی تاریخ فائدہ ہے کہ مخلصین کے ساتھ اللہ کی تائید ہے مخلصین کے ساتھ اللہ کی تائید ہے اور مسافر الخلا جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں ان سے ہدایت چلتی ہے ہدایت کی روشنی چلتی ہے اغراض والوں سے نہیں چلتی اغراض جو ہے وہ کتنے پیدا کرتی ہے ہر کتنا اس کی جڑ غلط ہوگی فائدہ ہے ہر کتنا سے اٹھا کہ کسی گرد سے اٹھا کوئی اندر غرض گرد ہے اتنوں کے ماں باپ گرد ہوتی ہے اور ہدایت کی بنیاد سے اخلاق والے اخلاق والوں کی قربانیاں ان کی دعائیں یہ کام کرتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا اخلاص دکھانا ہے کیا دکھانا ہے اللہ کو اپنا اخلاق دکھاؤ اللہ کی نظر وہ پر ہوتی ہے دلوں پر ہوتی ہے وہ دل میں دیکھتے دل میں کیا ہے ہاں؟ اللہ یہ کہ ایک نظر ہے جو دلوں کو دیکھتی ہے نیتوں کو دیکھتی ہے باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ کو اپنا خلوص دکھاؤ صحیح نیت صحیح عمل صحیح فکر اور وہ فکر صحیح فکر کیا ہے کہ بھئی ہماری آخرت بن جائے خدا کا دین دنیا میں آباد ہو جائے امت کے ساتھ ہمدردی کہ امت کا بھلا ہو جائے امت کا بھلا ہو جائے کیونکہ ندی نصیحت اور سرکاری کرنے والا ہوتا ہے جس سے جو یہ شہرت ہوئی تو ہر آدمی خیر کا ذریعہ بنے گا ہر آدمی اس کے لیے بشارت ہے کہ تم کا ویپ دن جا کا عمدہ امیدہ خیر اور مردہ سمشر یہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے کرنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا رہے اور ہے اس کے لیے کہ جس کو اللہ شر کے پھیلنے کا اور خیر کے مٹنے کا ذریعہ بنا رہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو اس لیے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کو نیت بھی بتانی ہے اپنا تعاون بھی بتانا بتانا ہے اللہ کو دنیا کو نہیں دکھانا ہے اللہ کو دکھانا ہے کیونکہ ہر آدمی جو کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا جی۔ اپنا تو جب ہوگا جب اللہ کو راضی کیا ہوگا کام کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہر کام میں اصل رضا اللہ ہے اور کوئی غلط نہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اس کے لیے میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا کر سکتا ہوں اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اس کام کو امانت سمجھ کر کے اس کام کو کرتے رہنا ہے اور دوسروں سے اسی طرح سے کرانا ہے تاکہ ہم خیر کا ذریعہ بنے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق